پوسپالا على مدد بسم الله اج نہیں آ رہا تھا بہت سبان اور صاحب ہے نام برباد براج آ رہا ہے باغ آنر پیش کرنا چاہیے تمام کرتا ہے اور

کوئی جدید لوگ وقت لے کر کوئی کہہو جہان کوئی کہہو لفظ بول جاتے ہیں وہاں سات میں پتا نہیں کہ ساری بکواس ماہ مقدس ہستیاں ان تک پہنچی اور اپنی مدبتی میں استعمال کرتا کر رہے ہیں مقدس صاحب کا نام کافی پہلے پیسے کر خود امام حسین کی اولاد شریف وہ اسلام نام کے گھر دے رہے کیڑے امام دار باغ ردیم دار واقعہ کا ملا نواز العابدین کا رویہ دوستانہ ہے اور حافظ کی کاری دن کی امام زین العابدین کی بارے کربلا دوسرے بھی یزید کے خلاف اٹھن کو روک دے سن امام زین العابدین روک دے سن ہر تاج مقام اللہ والی مدینے کی جنگ یعنی حضرت عبد اللہ حمدہ رضی اللہ تعالیٰ دین کے آدر سے لڑی گئی تھی تو جانے کی شریف بھی حالانکہ موجود تھی ایک آٹھ جو جاگو یہ ساٹھ امام کی شہادت ایک سال رہا ہوں امام زین حال سرکار امام عالم مقام کے خود بیٹے وہ جس وقت یزید کی حکومت وہ تسلیم کر دیا کوئی قوم

ایسی سند نام امام صاحب کو ثابت دے جیڑی سند کے راوی بخاری اور مسلم کے راوی بخاری اور مسلم کے راوی روایت کرنے والے ہمیشہ سیدھا ہونا ہے مضبوط راوی ہوں بخاری مسلم سیکٹر ہے نا چل جائے گا حدیث کی میں سب سے اونچا درجہ سے راوی پورا کتاباں ایمان پاس روایت کر رہے رہی اسی مسئلے کا اجلاس نہیں کرتے حوالے پر مسئلے کر رہے ہیں کہ ہمارا ہو گیا یہ حوالہ کسی پہلی بار ہی بہت پڑھ پڑھ کر ہم رہ گئے ہیں تاریخ تبئی کے اندر یہ روایت جس سند نار موجود تھے وہ سند گرامی نے سب سے پہلے امام محمد بن جلیل صاحب کوئی بارے کرتے ہیں مشہور معاملہ ففایا ہے اردا محمد بن رحمات سردار تقریبا فرمایا سدوں سدوں کا ففایا ادا تھارا تاریخ

عبد الرحمان ہے کہ میں وہ مندر یہ علی ہلال یساس ہلالی سا ہلال چاندن

بالکل یعنی شہید ویسا حال ہے ہوں کا میرا بیان یعنی جی اس موضوع سے لگے گا تو بہت ہی من مریض ہوتے اس طرح چوڑ کے نہ صحیح روایت کا گھڑی کربلا کربلا کے بارے کوئی کتاب نہیں کی کسی کوئی کتاب نہیں کی کسی کوئی کتاب نہیں جو کچھ لکھے ہے آپ سنت کے خلاف نہ بڑی بڑی غلطی ہوئی ہے شاید

خوش کرنا سے بندے روزے بہت سوال ہو یہ نہیں کرنا چاہیے بندے کو اپنے رب سے راضی کرنے کی سوچنی چاہیے آپ کو راضی ہو دوستان جی میں ہوں اس روایت ساری بیان کرتا ہوں یہ تھوڑا سا حصہ وہ جاتا جس کے اندر کی واضح صاف ہو پنڈی مدار کا ہوتا ہوں یہ ساڈے سونیا کے ایک مضبوط ترین راوی یہ علاوہ دوسرے دن سے پھر آدمی کوئی چیز اس گل کا سرکنے صرف ایک روایت ہے ان آدمی ایسی ہے جن کی اس گل کے خلاف باقی انہوں نے بھی بہت آدمی دوسرے پاس نے جن کی ساری روایت ہے اس روایت کا پہلے خلاصہ آنا کرنا پھر عربی برف پڑ پڑی میں اس کو بول رہا جا وہ ہے کہ سیدنا امام رضی اللہ تعالی جس وقت کوفے کے بسرے کے درمیان پہنچے تھے یزید کی فوج نے یاد کے نام سے آپ ڈرکے انہوں نے گل بات ہوئی اس وقت امام نے اپنا ارادہ شریف صاحب تھا بدل دیتا جو اتحاد کئیوں سے چھڑ دیتا ہوں اس ایک اتحاد کر کے اس نتیجے سے پہنچے تھے کہ یزید کی بیعت کر لینا ہی درست ہے جس طرح کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھی کہ اللہ اگر یزید چنگا ہوئے گا اگر پیڑا ہوئے رسول کا جناب مقام صاحب ایک رام مندر اشتہار اپلبدھ یہ فرمایا کوئی برائی نہیں جس میں بیت کا کام نہیں ہے بار اس لیے برا ہوا کیونکہ سبل کا مدد کی ہوئی کہ لڑائی آ کر تو سے جنتا تھا باہر برا کی وجہ لڑائی کے نام ناؤں دو کیوں

لیکن اس کے روکنے سے جو برائیاں بڑی پیدا ہوں گی اور برائیوں کا انتخاب کر کے چھوٹی کو روکنے کی کوشش کرنا یہ جہالت ہے یہ حکمت کے خلاف حکمت کے خلاف مسلم ہے

رشوت دے کے جان یہ سارے ماما نے ساتھ لکھا اور ہر بندہ اس گل کو تسلیم کرتا ہے چھوٹی برائی کو بڑی برائی کے ساتھ روکنا یعنی جب چھوٹی برائی کو روکنا سبب بن جائے بڑی برائیوں کے پیدا ہونے کا تو ہمارے سب امام دیکھ رہے ہیں اس وقت چھوٹی برائی کو روکنا ہی جیسے نہیں رہے گا اب مجھے معلوم ہوتا ہے میں سن کر کے آسان لکھنے والے اور اجرام اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے مسئلہ کو تو ہیرا ہلا تین شریف امام غزالی کی بارے یعنی میں ایسا سب سے یہ لکھا ہوا ہے کہ برائی روکنا اس وقت جائز ہے جب کسی بھی برائی کو روکنے سے اس سے بڑی برائی پیدا نہ ہو اگر پیدا ہونے کا گمان لانے ہو تو پھر اس برائی میں ان کا چہر ہی نہیں رہتا یہ سارے بعد بالکل اتفاق کر کے پہلا مسئلہ اختلاف بھی ہے پہلا اختلاف بھی ہے بعد اس میں اختلاف کر کے سب کو بجن کلام لکھ رہے ہیں کہ بڑی برائی بڑی برائی یعنی برائی سے کچرے واسطے کی شرط ہے جب رکھا جائے جب وہ برائی نہیں کرتا تو بڑی برائی میں پیدا ہو دا

اگر کسی نے نہیں پڑھیا تو یہ اخل مانتا مسئلہ نہیں میں کوئی بھی ساتھ دنیا کے لحاظ سے اگر کسی نے کوئی تکلیف کیا ڈاکٹر نے کیا دوائی کرے گا تو چاند جائے گا اور سچی دسہر ہے ڈاکٹر بھی روک رہے ہیں تو آپ بھی روک جائے گا اور ڈاکٹر یاترا بغیر پانا یہ کوئی یاترا کا آواز تو ہے نہیں لیکن کوئی یاترا کا آواز پڑنا ہاں اس وقت یاد آنا کرتا ہے کہ جب چھوٹی تکلیف دور کر دیا بڑی پیدا نہ ہو بڑی دور ہو جائے چھوٹی نہ پھر کر نہیں نا اگر تکلیف تکلیف دور چھوٹی پیدا مثلاً کینسر کا علاج کرتے ہیں ٹیکا لگتا ہیں بہت سارے حکمت نہیں مہنگی جائے بندے نہیں چاہیے چلو یار بچے گا نہیں کر رہا باہر بھی نہ برائی کو روکنے سے بڑی برائی پیدا ہو تو روکنا جائز نہیں رہے گا اور اگر برائی کو روکنے کے لیے کوئی چھوٹی برائی استعمال کرنی پڑتی ہے تو بند اگر بڑی سے تو جان چھوٹ جائے گی کر کے بزرگوں نے لالمان آخر تک محدود رہے ہیں اور کہیں گے رہے ہیں لے کے وہ شرطا کو شرطا یہ کہنا پہلے نہیں سے صبر کرنا لڑائی نہیں کرنا یہ ہاتھ کہنا ہے تبادی ایسے جی نہیں ہوتے واقعی خطرہ اور یہی کام تو میرے بھائی گھر سمجھنا سارے بزرگ لوگ اس زمانے میں صحابہ کرم خود امام میں آدمی مقام رکھتا حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ ہوتا کئی بیان کر سکتے پہلے دیر کا لائف پہلے کچھ وقت بعد کیونکہ مسئلہ تھا اشتہادی اشتہادی مسئلہ جو ہے سوچ بچار استعمال وہ پھر قدرت کا کام ہے کسی وہ شہری اپراجر جیما امام ہیں کہ مسئلہ نے آپ کا بھی بیس سال کا

پابند اشتہار کے اندر احتیاط کر بڑے بڑے اچھے بات جا کے مسئلہ درس امام ایمان شو پر اشتہار بس نے ایمام کمپاری کا مشاعت درج میں آپ کی مسئلہ ہمارے وہ مسئلہ غلط ہے آپ نے مناظر بلایا

پانچ جنہیں انکار کرتا توجہ جنہیں جس وقت چار سال بعد یعنی چونجا ہوا چونجا ہجری حضرت معاویہ نے بیعت تھی بیرد واقع شکنجا ہجری

جماعت بندے ہوتے ہیں آپ نے بھی اپنی کتابوں علی کی جماعت سے بندے میں مل کے آگے بجاج منی جی یہ انہوں نے جماعت بندے ہوتے ہیں پہلے ایک ہے

صحابی لیکن ابولہ جس نے جدید نے خود بلایا اس وقت نہ دو ابد عبداللہ نے بات عبداللہ ابد اللہ کامنگ بہت کر دیا اور ایک جملہ ہونا بھول گیا ہے کہ نام عبداللہ بن عمر ہے اگر چنگا رہے گا یہ نام مطلب ہے اس سے برا نہیں صحیح سرد لال عبداللہ بن عمر کو سامنے اگر چنگا رہے گا تو راضی رمان گے اگر پیدا ہوئے گا اللہ کو رحمان تو صبر کرا تو وہی گل جی اٹھ کے لڑے تے او دی او دے دو چار برائیاں ڈکن واسطے لڑا گے ہزار برائیاں پیدا ہو جان گیا کے دونوں فوجی ساری اسلام سارے مال ساری جانا پتنی بنا بنا کرنے بہتر ہوئی چھوٹی چھوٹی تکلیف میں اس نے صبر کر لو تاکہ بچی لا لاگ جائے یہ کے محمد سرکار کی حکمت نے فیصلہ کیا جبکہ اس کے اندر اب الرحمان نے نہیں بنتا اب سیٹ صدیق نے بیٹے جس وقت حضرت معاویہ نے

انہیں ہی خلیفہ کے اکبر خلیفہ بنے گئے بنے گا پہلا نمبر سپاہی کے اکبر کا کا کا کا نبی بنایا بنایا گیا دوسرا نمبر نمبر عمر حضرت صدیق نے نے نے انہوں انہوں تیسرا پھر

ایسا گلا کچھ نہیں ہو سکتا ہاں جی ہاں جی ہوں اگر یہ گان کریے کہ یار اسلام انسان باروار پکاؤں والی گئی کاری نہ کوئی حاضر نہیں رہی اگر نان جی ہوئی اس پاس گل کریے کہ ہوں ہوں عبد الرحمان میرا ابو بکر اور ہے ہاں جی، ہاں جی۔ یہ شان کی اکبر لمبی لمبی کہ والدین مسلمان آپ بھی مسلمان اولاد بھی ساری اتنی بڑی گاڑی بارے کی تھا تو قربان کے آواز عبد الرحمان نے اسلام بخاری کھول میں کا طریقہ رہتا ہے مسلمانوں کا نہیں مسلمانوں کا طریقہ اسلام جنہیں جنہیں شام روز کا ہے نوی سرکار ہوتا ہے محمد مت میں یہ شاید اس میں کوئی رہا ہے اپنا لاگیا نہیں پڑے گا دوسرے پڑھیں گے وہ لے جائیں گے کمائی ہوں جا کمائی کرے گا ہوں بیس سال کی اولاد رنگ رنگ پیر نبوت کسی کسی کو بنا بنا بنا رہے رہے رہے سوا لاکھ بولتے نہیں لگ جبھی دوڑے دوباری

تیرے آنے والے پیسے تیرے آنے والے ہمارے اس دین سے سدا کرے تگڑے تگڑے پیسے کیا کیا طریقہ رحمان جو ہے بس بس یہ گل بات اتر نے جب مطالبہ کیا انہیں انکار کرنے چلے چلے گئے کلیا ہوا کر دیا گیا اس طرح چلے گا انکار اس طرح چلے گا

وہ نبی پاک تو میں چلی جاتی ہے اسے کام کھانا کرنے کی وعدہ کھاتا ہو جو انکار کر چاہی لیکن جس مقصد روک رہے اس وقت تک کچھ تیرہ کے تک لاکھ ہر پہ گیا کچھ انسٹا پی گئے بڑے بڑے شروع کرنا نر نروک انہوں نے خود بڑے بڑا روک کیا امام حسن نے پہلا نکل روک کیا اس طرح اس طرح نہیں کہ آپ کیا رکھا بعد آ گیا آواز کیا امام محاسن سے پہلے بھی رہ گیا سنچار یہاں پہ ہے ایمام کے بعد امام حسن نے اشارہ اشارہ انسانی بارہ ہزار کیا رکھ گیا کیا دیش کیا

اگر میرے سامنے نقشہ ہوتا ہوں مدینے کا محلے والے پاس ہے مدینے کوئی جنرل ریگستان میں کٹ دنیا یا پہلے بسرا ہوں پھر دفاع ہوں امام باپ اچھے بہترین کچھ بچے کے درمیان ہیں جس کے آنے کو پا لیا گیا امام آئی اپنا پرندا اتارا کن ہو اس وقت آپ نے جیڑی ہوں ہی روایت بخاری مسلم کے رامیاں کی سنانا سنا ہوں موقع اس وقت

چارے بنے کوفے دو بسرے دو جب دن جتنے شال جائی جائے کربلا راوے بسرے کے کوفے کے درمیان جاتے نہیں آؤ جاتا آپ کا

دو برج دوا میرا عمر دوسرا چار سال بعد جا فیصلہ کیا کرنا وہ فیصلہ صحیح ایماندار

گزر جائے گا جی امام نے اس اشتہ روپ کری تھی وہ صحابہ صحیح نہیں کرنے سن امام باپ اس سے جڑنے والے ہیں پھر سمجھ لو وہ صحابہ بہت ہی عظیم لوگ جنہوں پر راسن چیز جیت جی وقت سکر گزار لیا جائے سمجھنا خود ہوں کہ کہ جدید کے وجہ کی برائی نہیں ٹھیک ہے باپ نے اپنے اپنے ہاساس کے مطابق وہ طریقہ چلے پرانا لیکن لیکن پہنچا بھی پہنچا چار بعد ان سچی دسیا سے تو امام پاک نے ہی پایا میرا دشمن کر لیا جہے آنے صحابہ نہیں اگر کسی مائی دلال یہ جواب ہاں؟ اور سنو کا واپس کرنا جو بول رہے ہیں سنتا دوسرے پہلا گردہ چاہیے سو جنہیں آج ہوں گے سمجھو ایک نکاح نہ کہاں سے حضرت امام محمد بن حمل نے فرمایا کہ وہ کو حضرت معاویہ کو کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے فرمایا سمجھ لیا سب صاحب ہوتی دین بھی سمجھ لیا دین مرا اگر اللہ

مجھے لتاب سکے ہر کسان پرماتما چلے گئے جی اور جیتوا چیک ہونا تھا انہوں نے کی گاڑیاں دیکھی ہیں سوال کو خوبصورت جی اور اشتہار میں ایماندار مجبور بھی کر کرنی ہے کہ کے کول ہے کو ادھر پورا

ہو میری یہ ہو سکتی دعا ہے بلانے مار کے خلاف بولے کپڑا رک

آپ نے تو تھوڑا ہی سوچا کہ کیا پتا چل رہی ہوں نگر لگا ہو ہے ہو چل رہی ہوں اشتہار ہو گئے کسی بچتی چیزیں بھی پہلا چلے ہو گیا تو ان سے کبھی کچھ آ گیا ہو رہا پتا نہیں چل رہا ہے ہاں۔ اچھا، پتا نہیں

مطلب یہ چار دنیا کا پہلو ہی پتا کے کے باہر انہوں کا کام نہیں مطلب ہے دلال سینا تان ہیں مارنے ہیں

امام شاہی عامر عامر شرابی کی آشاہ کی کوئی باری بیٹھا کے شاہی مسلم کے مسلم درازی لیکن مسلم شریف کے لائی رکھ رہے اس امام نے ان سے جائے جائیں پر متاثرا اور شباہ نے ان کو ہے یعنی دوسرے درجے کے ساتھ انہوں نے شمار کیا لیکن اکیلے ہوں تو ان کی ہرکت بن جاتی ہے ہیں اگر وہ اکیلے نہ ہوں کوئی اور بن جائے تو اس سے نیلے بیٹھ گئی کے درجے تک پہنچ جاتی ہے یہ بہت سے بنا دو آتے ہیں جاتی تھی یہاں فرمایا اگر یہ تیسرا محمد دے گا بعد کھلے گا نفس نے چھپی وہ گل سامنے آئی ہے کیا فرما دیں آسمان قریب قریب موت دو اگر میرا پیار نہ ہوتا تو میں ضرور صحیح فیصلہ کرتا جنہیں مطلب یہ آسمان کی اقرار کرتے ہیں حق یہ کہ جدید لینے والوں نے بھی خطا کی مگر دینا جنہوں نے انکار کیا وہ بھی اشتہار تھا جب واپس مت ہوئے پیا تو بھی اتحاد

اور اس کی بڑی بڑی جو شروع ہوتی ہے تو امام میں آج آتا ہوں ایک خاص نہ جدید کی اس پر استفاد کیا ہاں جی، اس پر استعمال کیا جدید ملک ملک خاجہ اللہ ہماری لے کے پلی والے لوگ کہتے ہیں وہ پہلے پلی پلی جس وقت حضرت نے حضرت معاویہ نے بیٹھ میں اس وقت والی اس کے بعد والی یہ سراسر جھوٹ ہے جھوٹا ایک تھا پہلے بڑی بڑی قتل امام حسین یہ ظلم اس سے ہوا اس کے بعد وطن کیا کیا ہوا اور ہوئے کیا کیا بدکاریاں کیتیاں لیکن جنہوں نے اس کے ایسے دکھ ظاہر ہونے کے بعد بھی بیت نہیں توڑی چوری پر قائم رہے تو وہ بھی ان کے کا وہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے اگر بات ٹھیک تھا بعد میں سال سال جائے نہ تو کیا اس کی بیعت توڑ دینی چاہیے اس کے خلاف جانچ پڑھنا چاہیے ہمارے یہاں میرا دلت مطلب یہ ہے کہ نہیں نہیں میں عقیدہ اہل حمدن پر لکھی ہوئی پچاس کتاب جو امام اعظم کو ہنی کے دور میں سمجھ رہے ہیں پچاس کتابوں کا حوالہ دیا سکتا ہوں کہ ظالم اگر مر جائے بن جائے تو اس کے خلاف اٹھنا پہلے کرنا جس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے ہمارے آدمی کا جمع ہوتا چھوٹی برائی میں روکتے روکتے بڑے پریوار کھڑے نہ ہو مسلمان مطلب

سارے اہل سنت نے کی یا یا ہدایت آپ بھی لڑن ہوگا لڑائی لڑائی کرنے والے مسان نہیں ہے یہ افراد نہیں کیا ہے اب اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا امام حسین ہاں، جو بڑے بڑے علماء کا جواب مہیا کیا تھا ناظرین کو جواب دے رہا ہے اور اسکار حال کر رہا ہے وہ کیا ہے اسکار اس ہے امام حسین ارے بھائی انہوں نے بیان نہیں

سہ نگر پہ بات نہیں سمجھے لہٰذا لہذا یہ بات سمجھ کر انہوں نے اس کے ساتھ جہاز کرنا چاہا جہاں جہاں جہاں کوئی فروخت نہیں ہے میں نے اس جلدی سال چھ کر دیتا ہوں

مغل جاتی آخر انسان ہے تو کہنا کیا جاتی کس کے خلاف کوئی حقیقت نہیں ہے اس مانگ میں آگے آج کے حاصل نے یہ سمجھا یہ سنت طریقے سے خلاف ہے جب دیکھا انتظار جب جب کل بڑا برابر پہنچ کر بڑا بڑا کری پہنچ آپ بڑھوا لیں گے مزرو من شہید آدھا کیا ہیں جی۔ اور مزرو شہید جی، اسی کو شروع میں نے اس کی بات کہی نہیں تھی کہ اگر اگر کچھ بات قتل ہوئے تو دیکھیں اگر مر تھا تو کہتے ہیں تھا تو کہتے ہیں ہے اور مزرو بھی کہتے ہیں جب ایک طرف ارادہ لڑنے کا ہو

اس نے اس میں اخلاق ادا کر دیا اور اس کی بیاں کم بیاں نہیں بنی بیاں خالی پیٹی ہوتی ہے اس کی بعد میں تو انہوں نے آپ کو سب رتن سوال بات سب رتن مظلومن جن کو آلہ حضرت کہہ رہے ہیں اس کو ترجیح والے سب رتن بتائے خبر جنہوں ہر پاشپا مجبور کر رہے ہیں نزدیک خبر ہو رہا ہے آئی دن دوست لہذا ظلم کا شکار نہ بنا لان ران بھی نہ کرے اور

میں یہ بھی موضوع تھا ساتھنا نہیں سمجھ لگی حقیقت میں جو حقیقت کی شیر جو حقیقت اور اسلام کے مطابق ہے وہ میں نے بنایا ہمارے دیش بڑے بڑے اماموں نے لکھا بڑے بڑے اماموں نے لکھا کے وہ کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے مطلب ہے آگے جاتا ہے

مر گئے شکار معاشرے اور اور چند ہو سڑک آپس میں اختلاف ہوا کچھ کچھ کچھ کچھ فتر بھارت میں میدان پڑ گئے حضرت معاویہ کے دور میں امام حسن نے جب صلاح کیا تو سارے صحابہ سب اہل سب بزرگ بڑے خوش ہوئے اور ساتھ کھانا پڑ گیا عام جماعت حکومت کے اجتماع اتفاق یہ اسلام کے زندہ ہونے کا سال ہے ساری اٹھاؤ اگر آگے کے بعد اسلام کے

کہ حضرت بن جعفر مولا علی کا جی جیت مولا علی کا حسن یہ دو سمجھایا خلاف نہ سوچی بڑا پاٹا ہو رہا ہے

پانچ سال کی باری بانی سال کی باری مسلے اپنا لوٹ پہنچے آتے صاحب کی باری

بولو وہ جمع کر کے اجتماع ہر انت کرنے اور کر لے دوسرے مجھے سے میں نہیں کرتا ہوں امت من پار کرتا اختیار کر کے اجتماع کرتا اور بہت اختلاف کو ختم کر کے استعمال کرنا اور بہت اپنا میرے اندر بہت سارے اختلاف اختلاف کا شکار کر کے امت کو پھر اجتماع کرنا اور بات یہ اور بات ہے حقت ہے لگا دار اسلام اختراج ختم کر کے پھر اجتماع کرنا اس کو اتفاق کہتے ہیں ناچیز نے اسی کے متعلق ہے یہ اجتماع سے بدلے جدا ہے اس کو ختم کرو یہ مسجد شاپ ہے یہ دشمنیوں کی بنیاد ہی ختم کر دیتا ہے ایک ہے اختلاف ایک ہے اختلاف ایک ہے شراف اختلاف کی اجازت ہے اختلاف آرام ہے شفاف بدبختی ہے کتنے چیزوں میں بیٹیا کہ منسوخ کرتے تازہ جی دوسرے فریقوں کے سے امام ساتھ نے وہاں پر جا کر طرف رجوع خان کر دیتا جب رجوع کر لیا تو شری حیثیت کیا ہے اس کی شیر کی اس کی حیثیت ہے بتاؤ جب ایک شہر ہے ہی جھوٹ کی ذریعہ کیا اللہ اتنا بات ہے کہ جنہوں نے جن ہمارے سر میں جنہوں نے حقیقت کو نہیں سمجھا افواج جو بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے لگ کر ایسے شیر پڑے ان پر تو لالت نہیں ڈالنا کہ اس واسطے کہ وہ مشہور مشہور افواہ مشہور افواہ میں مبتلا ہو گئے توجہ نہیں جنہوں نے جان بوجھ کے مطالعہ ڈالا ہے وہ مجھے میں ناچیز نے حقیقت بول کے ہوں بھی جانے کے بعد ہالے بھی جائے گا ضرور تنظا مشروب اللہ وجہ شادی گولا شریفا سبحان جی اچھا جی، اچھا جی، حسینگ کاشن سر دیوے راز دیو ان کے راز میرا جگ دے اللہ اور کبھی اس لیے حضرت عبداللہ نہ حضرت عبداللہ کا آپ نے روکنا چاہتا تھا آپ نے فرمایا ہے

پتر تیسری گل رام نام شرحال اپنا اپنا شرح چلنے والا آج کچھ نہیں رہی ہوں چڑھے فرق نہیں آئی رسول اپنا اتحاد چیز پہ شرح سلطان بہت شیر دا سچا عشق حسین علی دا سر دے دے راز نہ پنے عاشق ہو میں اگے جی عاشق سو جو عشق مارے نا عاشق سو جو حقیقی جڑا کے آ فرمان دے وہ یہ فرض وہی ادا کر سکتے ہیں ہم جھوٹ بولنے کے بعد تو بات جائے نہیں لہٰذا یہ حدیث نہیں سراسر ضرور ہے اور سنو اگر سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمان رہے ہیں معاویہ معاویہ کی کی نسل نسل سے سے بچہ پیدا ہوگا قتل کرے گا ہوا پتہ پڑے جاننا کیسا معاویہ حضرت معاویہ جتنا بڑے اور رسول ہیں نسل ہی پیدا نہ ہونے صحیح روایت یاد ثابت ریاست ضرور ہوئے حضرت حضرت معاویہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا ہے سبحان اللہ حضور نے وضو کے دوران فرمایا یا معاویہ کو اذا حالت فاعل اذا حالت تتقى الله فاعل معاویہ نے جب بادشاہ بنے اس اللہ کا نبی انصاف کریں

اس سے اگر میں وہ روایت سناوا جیڑی سنتدار تاریخ کی مشق کے اندر موجود ہے کہ ایک خودی خان حضرت عثمان نے حلیم کی شہادت تو بعد خودی خان شیر کیا پڑ جائے گا جس کا مطلب یہ ہے ہم علی نے عبداللہ بن عمر کا بارہ عثمان اور بڑا خود ہی بھی پڑ جائے حضرت کعب العباس یہودی مسلمان ہوئے سن حضرت عمر کے دور ہوئے یہودی عالم عالمہ سمپت سن مسلمان ہوئے انہوں نے فرمایا کہ لمبا وقت معاویہ نے لینا ہے کئی بندے حیران ہو گئے ہوں گے

پچھلیاں کتابیں تورات آ رہا ان چیز سے آنے والے کو نہ لمبا وقت تک ہے پھر وقت معاویہ ہے حضرت معاویہ کو میرے خبر پہنچی آپ کا معاذہ دبل کر علی نے ہوتے ہوتے ہیں ہیں عبداللہ ابن عمر میں ہتر پوچھ سکتا ایماندار مطلب ہے ہے ہے لو چینج ورنہ بارے کو کہتے پہلے میں حضور نے میرے فرمایا نہیں اس لیے بادشاہ بنے ڈری

یہ بھی دلیل دیکھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے شہر پہ ٹھیک آیا ہے اور آیا ہے امام آزاد کو کبھی خراب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں خود پوری کو بھی آتا ایک مرتبہ میں کھنسیا ایک کام میں ایک شادی کیا ہوتے ہیں ایک مرتبہ میں کھنسیا تو صاحب ہدایا فرماتے ہیں کہ پھنسیا کرا تھا نجائز کا پاس ہے جی آخر مطلب اگلے دوستوں حضرت موافظ فرمایا محبوس ہو سکتا سمجھ گیا میں پسند نہیں کرتا مصیبت رہ تو اس کو آگے کوئی ضرورت نہیں بولنے اللہ سب کا اپنی سب بدلاؤ والے